حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل کے ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے نیکی کا ثواب دس گنا سے سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ چاہے ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ اس قانون سے مستثنا ہے کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا بندہ میری خاطر اپنی خواہشات اور کھانا ترک کرتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی روزہ کھولتے وقت حاصل ہوتی ہے اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی اللہ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو کستوری کی مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1638